ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا اور جو شخص ظلم و عدوان کے طور پر ایسا کرے گا تو ان قریب ہم اسے آگ کا مزہ چکھائیں گے اور اللہ کے لیے یہ آسان بات ہے